بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیقہ و تہذیب طہارت و نظافت کے آداب خدا نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا پورا اہتمام کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو کفر و شرک اور معاشیت و ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے نمبر ایک سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالی کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو نمبر دو غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو نمبر تین ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رک بیٹھیے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیجیے فراغت کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کیجیے یا صرف پانی سے تہارت حاصل کیجیے لید ہڈی اور کوئلے وغیرہ سے استنجا نہ کیجیے اور استنجا کے بعد صابن یا مٹی سے خوب اچھی طرح ہاتھ دھو لیجیے نمبر چار جب پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے فراغت کے بعد کھانا کھائیے نمبر پانچ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے نمبر چھ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹے نہ اڑے اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے ہاں اگر زمین بیٹھنے کے لائق نہ ہو یا کوئی اور واقعی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں لیکن عام حالات میں یہ بڑی گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے نمبر سات ندی نہر کے گاٹ پر عام راستوں پر اور سایہ دار مقامت پر قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھیے اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ادب و تہذیب کے بھی خلاف ہے نمبر آٹھ جب پاخانے جانا ہو تو جوتا پہن کر اور سر کو ٹوپی وغیرہ سے ڈھانپ کر جائیے اور جاتے وقت یہ دعا پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخب والخبائث بخاری مسلم خدایا تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے ان شیطانوں سے بھی جو مذکر ہیں اور ان سے بھی جو معنس ہیں اور جب پاخانے سے باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیے الحمد للہ اذهب عن الاذى وعافانی نسائی ابن ماجہ نمبر نو ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگالدان استعمال کیجیے یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضروریات پوری کیجیے نمبر دس بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے نمبر گیارہ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو نمبر بارہ منہ میں پان بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹے اڑے اور اسے تکلیف ہو اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام کیجیے اور اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ مخاطب کے قریب نہ لے جائیں نمبر تیرہ وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشحد ان محمد رسولہ اللهم اجعلنی من التوابین طوبین من المتحرین ترمیزی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے ہیں اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیے سبحانک اللہم و بمدکا اشحد اللہ الہ اتوب الیک نسائی خدایا تو پاک و برتر ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضا نور سے جگمگا رہے ہوں گے پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے بخاری مسلم نمبر چودہ پابندی کے ساتھ مسواک کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تاکید فرمائی کی مسواک کیا کرو نمبر پندرہ ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کیجیے جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز میں شرکت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ امانت سے کیا مراد ہے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے پس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کرے نمبر سولہ ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیے اور نہ مسجد میں سے گزریے اور اگر کوئی صورت ممکن ہی نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے نمبر سترہ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے داڑھی کے بڑے ہوئے بے ڈنگے بالوں کو کینچی سے درست کر لیجیے آنکھوں میں سرما بھی لگائیے ناخن ترشوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے اور سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کیجیے نمبر اٹھارہ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجئے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے چھینکنے کے بعد الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہیے سننے والا یرحمک اللہ خدا آپ پر رحم فرمائے کہے اور اس کے جواب میں یہدیک اللہ خدا آپ کو ہدایت بخشے کہیے نمبر انیس خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے آپ سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے